welcome to lecture five of business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر فور ہم نے کئی باتیں کی ایک تو ہم نے جو پانچ بیسک آپریشنس تھے مائکروسافٹ ایکسل میں ڈائریکٹلی کیے اور آپ نے دیکھا کہ لائیو کیلکولیشنس کس طرح سے نظر آتی ہیں پھر ہم نے دو بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ایوریجز اور ویٹڈ ایوریجز ڈسکس کیے ہم نے کئی طریقے دیکھے کہ سمس یعنی ایڈنگ نمبرس مائکروسافٹ ایکسل میں کئی طریقوں سے کیا جاتا کچھ طریقوں کے ہم نے ایکسرسائز بھی کیں اور کچھ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس پہ آپ خود کام کریں اور مٹیریل کورس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں آج کے لیکچر میں دو بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک کانسیپٹ ہے پرسنٹیج چینج کہ کوئی بھی سچویشن اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو پرسنٹ وائز وہ کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہے دوسری بات کہ ہم سب کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتے ہیں investment in time investment in shares آپ کے والد صاحب شاید شیئر خرید رہے ہیں وہ روز اس کو فالو کر رہے ہیں انہیں بڑی انٹرسٹ ہے کہ میرے شیئرس کی قیمت کیسے بڑھ رہی ہے وہ روز بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں اب پرائس اتنی ہو گئی اب اتنی ہو گئی اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پرسنٹ میری انویسٹمنٹ بڑھ گئی یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین ایسی انویسٹمنٹس ڈھونڈ رہے ہیں جو اچھی ریٹرن دیں تو یہ بھی اس قسم کی کیلکولیشنس ہیں کہ کون سی انویسٹمنٹس ہیں کیا ان پہ ریٹرن ہے تین سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی یہ ہمارے ڈیلی پرابلمس ہیں ریکوائرمنٹس میں ہیں اور انویسٹمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا اور اس میں ورک آؤٹ کرنا کہ انویسٹمنٹ کی ٹوٹل ویلیو ایک خاص پیریڈ کے بعد کیا ہو جائے گی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے اور بزنس انٹرپرائز اس میں بہت کام کرتا ہے اور آپ نے بھی یہ ساری باتیں سیکھنی ہیں تاکہ جب آپ ریئل لائف میں جا کے کام شروع کریں تو یہ سارے کانسیپٹ آپ کے لیے کلیئر ہوں آج کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ سلائڈس تیار کیے ہیں کچھ سمپل پرابلمس پک کیے ہیں تاکہ میں یہ کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کر سکوں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس مائکروسافٹ ایکسل میں کی ہیں اور ایکسٹینڈڈ میتھڈ میں یوز کر رہا ہوں کہ میں فارمولی آپ کو دکھا رہا ہوں ایک سلائڈ پہ فارمولا دکھایا جاتا ہے پھر جب آپ اس کو انٹر کر کے ریزلٹ دیکھتے ہیں تو اگلی سلائڈ پہ وہ ریزلٹ نظر آتا ہے یہ سیٹس آف سلائیڈس میں نے بنائے ہیں یہ سلائڈز ایک ورک شیٹ سے لیے گئے ہیں اور وہ ورک شیٹ اس کورس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے آپ برائے مہربانی اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس کورس اس لیکچر کے بعد اس پہ پریکٹس کر کے تو یہ سارے کانسیپٹس اچھی طرح سے سیکھ لیں تو آئیے آپ سلائیڈس کی طرف چلیں لیکچر فائیو میں جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ ایک تو ریویو آف لیکچر فور یہ ہم کر چکے ہیں پھر basic calculations of percentages salaries and investments یہ بیسک ہماری اس لیکچر کی مین باتیں ہیں یہاں ایک چھوٹا سا پرابلم آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ہر شاپ کیپر یا بزنس انٹرپرائز اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ Monday's sales were rupees one thousand and grew to rupees two thousand five hundred the next day یہ پرابلم ہے کہ منڈے کی سیلس ون تھاؤزینڈ روپیز تھیں اور نیکسٹ ڈے یعنی ٹیوزڈے کو وہ two thousand five hundred rupees ہو گئی فائنڈ دا پرسینٹ چینج تھوڑی سی بات کریں اس پہ کہ منڈے کی سیل ون تھاؤزینڈ روپیز تھی نیکسٹ ڈے یہ sale two thousand five hundred ہو گئی تو اب انٹرسٹ ہے ہمیں یہ دیکھنے میں کہ یہ جو چینج آئی ہے یہ کتنے پرسنٹ ہے with reference to the sale on Monday تو آئیے اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں کیلکولیشن کس طرح سے کی جائے گی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مینولی کیسے کی جائے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہی کام کیسے کیا جائے گا so let's go to the slide اس سلائڈ پہ مینوئل کیلکولیشن دکھائی گئی ہے کہ initial value is equal to one thousand final value is equal to two thousand five hundred change two thousand five hundred سے جب مائنس کریں گے ون تھاؤزینڈ کو تو change is equal to fifteen hundred and percentage change is equal to fifteen hundred divided by one thousand multiplied by one hundred اور یہ جواب ون ففٹی آ رہا ہے یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ منڈے کی سیل تو تھی ایک ہزار اگلے دن ڈھائی ہزار ہو گئی تو اب ریفرنس از منڈے یہ ذرا یاد رکھیں کہ جو چینج ہے جو آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہے وہ فرسٹ ویلیو ہے تو جو بھی چینج آئے گی whether it's increase or decrease وہ اس ریفرنس پوائنٹ سے آپ نے دیکھنا ہے تو اس کیس میں ہمارا ریفرنس پوائنٹ تھا منڈے یعنی ون تھاؤزینڈ اور جو انکریز ہم نکالنا چاہتے ہیں یہ ون تھاؤزینڈ کے ریفرنس سے نکالیں گے تو ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ کو ہم نے سبٹریکٹ کیا from the reference figure of one thousand اب یہ آ گیا ون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ چینج ہے تو اب اگر فریکشن میں یہ نکالا جائے کہ واٹ از دا فریکشن تو fifteen hundred divided by one thousand fraction نکل آئے گا that is one point five اور اس کو جب آپ پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ فریکشن کو جب ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ پرسنٹ نکلتا ہے یعنی one point five multi by hundred یہ ون ففٹی آ جائے گا تو جب آپ یہ کانسیپٹ سیکھ جائیں تو پھر یہ اکثر سچویشنس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی مینٹل ارتھمیٹک سے یہ ساری کیلکولیشنس ہو جائیں گی all that you need to remember is کہ فریکشن نکال لیا جائے اور اس کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر لیا جائے آئیے دیکھیں یہی کام مائکروسافٹ ایکسل پہ کیسے ہوگا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج چینج ان روپیز کہ sale on Monday one thousand یہ ریکٹینگل اس کے ارد گرد بنا ہوا ہے ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ پھر انکریز میں نے لکھا ہے انکریز کیا ہوئی تو twenty five hundred minus one thousand یہاں پہ فارمولا لگایا گیا ہے جو یہاں نظر تو نہیں آ رہا لیکن دیر از اے فارمولا یہ ففٹین ہنڈریڈ ویلو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فارمولا میں نے لگایا ایکول سائن پھر سلیکٹ کیا ون تھاؤزینڈ کو in fact two thousand five hundred کو پہلے سلیکٹ کیا اور پھر مائنس سائن انٹر کیا پھر ون تھاؤزینڈ کو سلیکٹ کیا اور اس کو جب انٹر کیا تو جواب ففٹین ہنڈریڈ آ گیا اب پرسنٹیج انکریز کا فارمولا ملادا کیجیے ایکول ٹو اور پھر ہم ففٹین ہنڈریڈ کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو سی سکس یہاں پہ آ گیا پھر ڈویژن کا سائن پھر ہم نے جو منڈے کی سیل ہے اس کو سلیکٹ کیا تو سی فور آ گیا تو یہ فریکشن آپ کے پاس آ گیا fifteen hundred divided by one thousand یہ C six divided by C four جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ فریکشن ہے پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن سائن یہاں پہ ایڈ کیا اور ون ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا تو اس فارمولے کو جب آپ انٹر کی کی دبائیں گے تو اگلی سلائڈ پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب آپ پرسینٹ انکریز ون ففٹی آ گیا اب آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے how many percent is next day sale with reference to Monday sale یعنی اسی سوال میں ایک اور اینگل سے اب پوچھا جا رہا ہے how many percent is next day sale with reference to Monday sale تو منڈے کی سیل 1000 تھی Monday sale equal to 1000 thousand next day sale equal to 2500 تو یہ اسٹریٹ یہاں میں نے اب لکھ دیا ہے پہلے وہ چینج نہیں نکالی اسٹریٹ ان ون لائن یہ ساری کیلکولیشن آپ کو نظر آ رہی ہے next day sale as percent is equal to اب چونکہ نیکسٹ ڈے کی آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے نیکسٹ ڈے کو آپ اس کی سیل کو لیں گے ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ پھر ڈویژن کا سائن پھر منڈے کی سیل ون تھاؤزینڈ تو یہ فریکشن آ گیا two thousand five hundred divided by one thousand تو اس کو آپ نے جب ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا تو ٹو ففٹی پرسینٹ جواب نکلایا اب اگر فریکشن کو دیکھا جائے two thousand five hundred divided by one thousand تو یہ ٹو پوائنٹ فائیو بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکسٹ ڈے سیل ہے وہ two and half times Monday کی سیل کے برابر ہے تھوڑی سی بات یہاں کریں اکثر ہی آپ نے خبروں میں ٹی وی پہ یہ دیکھا ہوگا اس قسم کی خبریں آپ سنتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فلانی مد میں جو اخراجات یا بجٹ اس بجٹ ایئر میں کیا ہے یا رکھا ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں سکس ہنڈریڈ پرسینٹ تو کیا مطلب ہوا سکس ہنڈریڈ پرسینٹ شاید آپ نے یہ سنا ہو کہ جی وہ آئی ٹی کا بجٹ سکس تھاؤزینڈ پرسینٹ تھا پچھلے بجٹ کے مقابلے میں تو یہ فگرس ہیں جو ڈیلی لائف میں آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں اس قسم کی figures six thousand percent three thousand percent ان کو کیسے سمجھا جائے گا کیا ان کی امپورٹینس ہے کیا سگنیفیکینس ہے مثلا وہ بجٹ جو سکس تھاؤزینڈ پرسینٹ تھا اس کی کیا امپورٹینس تو سکس تھاؤزینڈ پرسینٹ کا مطلب ہے ڈیوائڈیڈ بائی ون ہنڈریڈ تو سکسٹی کی فگر آ گئی یعنی سکسٹی اب آپ کے پاس فریکشن آ گیا ان ادر ورڈس جو نیا بجٹ ہے وہ sixty times the old budget ہے یعنی سکس تھاؤزینڈ پرسینٹ جب بات کر رہے ہیں تو شاید اتنا کلیئر نہیں ہو رہا لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی ٹائمز بزنس میں بھی کئی سچویشنز ڈیولپ ہوں گی کہ سر وہ ہماری سیل ون تھاؤزینڈ ٹائمس ہو گئی ہے تو کیا مطلب ہوا ڈیوائڈیڈ بائی ون ہنڈریڈ تو کیا بچا دس ادر ورڈس کہ ہماری سیل دس گنا ہو گئی تو یہ آپ جب بھی ایسی فگر کو انکاؤنٹر کریں اس کو فوراً اس میں سے دو زیروز نکال دیں اور باقی جو ہے وہ ٹائمز مسن سکس تھاؤزینڈ دو زیروز گئے تو سکسٹی رہ گیا سکسٹی ٹائمز ون تھاؤزینڈ دو زیروز گئے تو ٹین ٹائمز رہ گیا تو یہ بڑا ایک چھوٹا سا بٹ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آئیے اب دیکھیں یہ ایکسرسائز جو ہم نے مینولی یہاں پہ کی بلکہ زبانی ہم نے کر لی یہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہوگی how many percent is next day sale with reference to Monday sale اچھا یہاں پہ دیکھیں منڈے سیل کے سامنے کالم ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے رو ٹویلو یعنی سیل ڈی ٹویلو میں میں نے ون تھاؤزینڈ اینٹر کیا یہ منڈے کی سیل ہے رو 13 میں اسی کالم ڈی میں نیکسٹ ڈے سیل انٹر کی ہے ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اور پھر next day cell as percent of Monday cell اس کا فارمولا ذرا ملازہ کریں اکول ٹو پھر میں نے سب سے پہلے ڈی تھرٹین کو سلیکٹ کیا وجہ کہ بات ہو رہی ہے کہ next day cell with reference to Monday کیا ہے تو آبیسلی آپ پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ کو آپ نے سلیکٹ کیا ایکول سائن انٹر کرنے کے بعد تو ڈی تھرٹین اس سیل کا نمبر آ گیا پھر آپ نے ڈویژن لکھا اور پہلی ویلیو جو تھی جو ریفرنس والی ویلیو ہے 1000 اس کو پک کیا یہ ڈی ٹویلو میں ہے تو یہ فریکشن آ گیا D thirteen divided by D twelve اب اس کو ہم ملٹی پلائی کر رہے ہیں ود 100 ہنڈریڈ ہم نے کرنا ہے اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور جواب جو ہے وہ 250 پرسنٹ پرسینٹ آ گیا آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں ایک اور چھوٹا سا سوال in the making of dried fruit fifteen K G of fruit shrinks to three K G find the percent change اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں یہ اکثر سچویشنس رائز ہو رہی ہیں کراپس میں تو خاص طور پہ یہ ہے کہ کراپ کا اوریجنل ویٹ کچھ اور ہوتا ہے بعد میں وہ شروع میں موسچر اس میں ہوتی ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کا وزن تو کم ہو کے تو ٹو تھرڈ رہ گیا مثلا چاول اگر آپ ایک من یا فورٹی کے جی چاول خریدیں تو بعد میں پتہ لگے گا کہ وہ تو تقریباً ٹوینٹی سکس کے جی رہ گئے یعنی موئسچر جب نکل گئی پروڈکٹ ڈرائی ہو گیا تو وزن کم ہو گیا تو اس کیس میں بھی یہ خاص طور پہ یہ ڈرائیڈ فروٹ کی اگزامپل ہے کہ اس میں وہ اس کی جو گٹھلیاں نکل گئیں اس کی موئسچر نکل گئی تو ففٹین کے جی سے تھری کے جی پہ یہ آ گیا اب صاف ظاہر ہے کہ چینج کیا ہے ففٹین سے تھری پہ آنا اس ڈیکریز اوبیسلی اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس قسم کے سوالوں میں جو بھی انکریز ہو یا ڈیکریز جو آخری ویلیو ہے اس کو پہلی ویلیو کے ریفرنس سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے مثلا کہ چینج کیا ہے جی فرام ففٹین ٹو تھری تو آخری ویلیو ہے تھری پہلی ویلیو تھی ففٹین تو نکالیں گے کیسے تھری مائنس ففٹین نکالیں گے تو 3 مائنس ففٹین تو مائنس میں پھر جواب آ جائے گا چونکہ ففٹین مائنس ہے تو اس لیے آپ جو بھی سوال اس ٹائپ کا کریں گے جو دوسری ویلیو ہے اس ویلیو سے پہلی ویلیو کو مائنس کریں گے یہاں پہ 3 مائنس ففٹین آ رہے مائنس ٹویلو تو یہ چینج ہماری جو ہے مائنس ٹویلو اب آ گئی اب مائنس ٹویلو کو جو اوریجنل ویلو تھی اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو سو سے ملٹیپلائی کریں گے تو پرسنٹ چینج آ جائے گی تو آئیے سلائڈ پہ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا ہے یہ کیلکولیشن مینوئل دکھائی جا رہی ہے کہ original fruit is equal to fifteen K G final از تھری کے جی چینج جو ہے تھری مائنس ففٹین جو بات میں آپ کو بتا چکا ہوں مائنس ٹویلو اور پرسنٹیج چینج کیا ہوئی minus twelve divided by fifteen into one hundred یہ مائنس ایٹی پرسینٹ جواب آیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ size was reduced by eighty percent اگلی سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ وہی سوال ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں حل کیا اس میں پہلی لائن جو ہے رو نائنٹین میں original fruit fifteen K G fifteen کی ویلو اینٹر کی ہے کالم ڈی میں پھر final fruit three K G three کی ویلو اینٹر کی ہے پھر چینج ان ویٹ دیکھیں کہ فارمولا کیسے لکھا ہے کہ ایکول سائن پھر فائنل فروٹ کی جو ویلو ہے اس کا جو ویٹ ہے اس کو پہلے پک کیا تو اس کا سیل نمبر ڈی ٹوینٹی وہاں پہ انٹر ہو گیا یعنی آپ نے ماؤس سے جا کے کلک کیا ایکسل نے یہاں پہ ڈائریکٹلی ڈی ٹوینٹی لکھ دیا پھر آپ مائنس انٹر کر رہے ہیں پھر آپ اوریجنل جو ویلو ہے ڈی نائنٹین سیل میں اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈی نائنٹین لکھا گیا تو یہاں تک یعنی چینج ان ویٹ کا فارمولا ہم نے لکھ لیا اب اگلی سلائیڈ دیکھیں یہ فارمولا لکھ کے جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آنسر مائنس ٹویلو آپ دیکھ رہے ہیں رو ٹوینٹی ون میں کالم ڈی یعنی سیل ڈی ٹوینٹی ون میں اب ویلو آ گئی مائنس ٹویلو یہ نظر بھی آپ کو آ رہا ہے کہ تھری مائنس ففٹین از ففٹینسلی مائنس ٹویلو نیکسٹ لائن میں رو ٹوینٹی ٹو میں پرسینٹ چینج کا فارمولا دیا ہوا ہے تو وہ کیا ہے اکول سائن پھر آپ چینج ان ویٹ جو ہے نا اس کو پک کر رہے ہیں یعنی ڈی ٹوینٹی ون پھر آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں original value original fruit cell D nineteen آپ نے ویلو ففٹین کو کلک کیا تو وہاں ڈی نائنٹین آ گیا پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا تو یہ اتنا پارٹ جو ہے نا D twenty one divided by D nineteen تو فریکشن بن گیا اور ملٹی پلائی پھر ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کرنا ہے تو ہنڈریڈ ہم نے لکھ دیا اب اس کو جب ہم انٹر کریں گے تو پرسنٹ چینج آپ کے سامنے آ گیا مائنس ایٹی پرسینٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارمولا ہم نے لکھا تھا اس کا جواب یہاں پہ percent change equal to minus eighty percent یہ ہمارے سامنے آ گیا آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سملر سوال کہ جس میں چینج آف ویٹ ہو رہا ہے فروم 3 کے G to fifteen K G after mixing with water the weight of cotton increase from three K G to fifteen K G find the percent change تو یہ ہے تو وہی سوال جو ہم نے کیا پہلے لیکن اب فرق کیا ہو گیا کہ the weight has now change from three to fifteen K G and not from fifteen to three K G تو آئیے آگے چلیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اوریجنل weight is three K G and final weight is fifteen K G اب چینج کیسے ہم کر رہے ہیں کہ final weight minus original weight یعنی ففٹین سے تین کو آپ نے نکالا تو ٹویلو آنسر آ گیا پرسینٹ چینج کیسے نکلے گا change that that is is divided by original weight three تو یہ فریکشن آ گیا ٹویلو ڈیوائڈیڈ بائی تھری اور پرسینٹ نکلے گا انٹو ون ہنڈریڈ تو اس کو جب آپ نکالیں گے تو یہ فور ہنڈریڈ پرسینٹ آیا اب اس کی سگنیفیکینس کیا ہے کہ weight increased by four hundred percent یہاں پہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن اس کیس میں آپ دیکھیں کہ وہی بات جو پہلے ہوئی کہ وہ بجٹ سکس تھاؤزینڈ پرسینٹ تھا تو اس کی سگنیفیکینس کے سکسٹی ٹائمس ہو گیا اب یہاں پہ آنسر نکل رہا ہے کہ weight increase four hundred percent تو وچ مینس کہ یہ فور ٹائمس مور ہو گیا فور ہنڈریڈ پرسینٹ یہ please note this point four hundred percent more more اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چینج ان ویٹ ہے جو فور ہنڈریڈ پرسینٹ ہو رہا ہے تو آئیے اب یہی سوال دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں رو ٹوینٹی سکس میں original weight of cotton is three K G final weight of cotton is fifteen K G تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چینج ان ویٹ یہاں پہ ٹویلو کے جی لکھا ہوا ہے اصل میں یہاں پہ ہم نے ایک فارمولا لکھا وہ فارمولا کیا تھا ایکول سائن پھر آپ نے سلیکٹ کیا ڈی ٹوینٹی سیون سیل کو فائنل ویٹ آف کاٹن پھر آپ نے مائنس سائن انٹر کیا پھر آپ نے ڈی ٹوینٹی سکس سیل کو سلیکٹ کیا اور پھر انٹر کی کی دبائی تو یہاں پہ جواب 12 آ گیا یعنی 15 مائنس تھری صاف نظر آ رہا ہے جواب 12 ہے but you have a formula now behind this value twelve اب پرسنٹیج چینج کیسے نکلے گا کہ چینج ان ویٹ یہ ہے سیل ڈی ٹوینٹی ایٹ پہلے اکول سائن پھر اس کو سلیکٹ کیا ماؤس لے جا کے وہاں پہ 12 کو سلیکٹ کیا تو ڈی ٹوینٹی ایٹ آ گیا پھر ڈویژن کا سائن انٹر کیا سلیش پھر ٹوینٹی سکس رو میں جا کے تھری کو سلیکٹ کیا تو وہ D twenty six cell reference آ گیا پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا اور یہ فریکشن آ گیا D twenty eight by D twenty six اب ملٹی پلائی آپ اس کو ہنڈریڈ سے کر رہے ہیں فارمولا کمپلیٹ ہو گیا اس کو انٹر کریں تو یہ جواب آپ کے سامنے آ گیا change is four hundred percent تو وہی سوال جو ہم نے وہ مینولی وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج ان ویٹ کا سوال یہاں پہ ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں بڑے آرام سے کر لیا اگلی سلائیڈ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے جو بڑا کامن ہے اور سوال کیا ہے union signed a three year collective agreement that provided for wage increase of three percent two percent and one percent in successive years an employee is currently earning five thousand rupees per month what will be the salary per month at the end of the term of the contract اس پہ بات کریں اس قسم کی نیگوشیشن ہر کمپنی کرتی ہے بڑی کمپنیوں میں according to the law unions ہیں اور یونینس مینجمنٹ کے ساتھ ویج اگریمنٹس کرتی ہیں سیلریز نیگوشیٹ ہوتی ہیں اگریمنٹ سائن کیے جاتے ہیں اور وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں اس سوال میں ریفرنس ہے کہ ایک کمپنی اگریمنٹ سائن کر رہی ہے کہ ہم ویجز پہلے سال تھری پرسینٹ بڑھائیں گے پھر ٹو پرسینٹ پھر ون پرسینٹ تو سوال کیا ہے کہ امپلائی کو انٹرسٹ ہے کہ میری salary next year year after اور تھرڈ ایئر کے کمپلیشن پہ کیا ہوگی ود دس سیلری انکریز یہ پرسنٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن اصل میں ان روپیز کیا پوزیشن بنے گی یہ بڑا کامن سوال ہے تو آئیے دیکھیں کہ اس کو کیسے کیا جائے گا اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں یہ آپ کو کیلکولیشن یہاں نظر آ رہی ہے کہ کیلکولیشن میتھڈ یہ شارٹ کٹ میتھڈ میں اس کو کہوں گا کہ ڈائریکٹلی ہم نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ فائیو تھاؤزینڈ جو سیلری تھی اس کو اگر ہم ون پلس تھری پرسینٹ جو پہلے سال انکریز ہے اس میں ایڈ کر لیں اور فریکشن بنا لیں اور اس کو فائیو تھاؤزینڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ دو فگرز ہمیں ایئر ون کی کمپلیشن پہ جو سیلری ہوگی وہ دے دیں گی یعنی five thousand multiplied by one plus three percent اس کو کنورٹ اس میں فریکشن میں کرنا ہے یہ ملٹیپلیکیشن ایئر ون کے اینڈ پہ جو سیلری ہے وہ ہمیں دے رہی ہے اب اس پروڈکٹ کو اگر ون پلس ٹو پرسینٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ایئر ٹو کی ویلیو آ جائے گی اور یہ تین جو پہلی ٹرمس ہیں اگر ان کو ان کا product one plus one percent سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ایئر تھری کی کمپلیشن پہ جو سیلری ہے وہ آ جائے گی اب نیچے دیکھیے ایکول سائن کے بعد پہلے فائیو تھاؤزینڈ لکھا ہوا ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے پھر one point zero three zero three کیا ہے کہ three divided by one hundred یعنی تھری پرسینٹ کو آپ نے فریکشن میں کنورٹ کر کے ون میں ایڈ کیا تو 1.03 کا ملٹیپلیکیشن فیکٹر بنا پھر ملٹیپلیکیشن سائن دوبارہ 1 plus two percent in fraction point zero two تو ون پوائنٹ زیرو ٹو آ گیا ملٹیپلیکیشن سائن اگین اور ون پوائنٹ زیرو ون یہ ون پرسینٹ کا فریکشن پوائنٹ زیرو ون بنتا ہے تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر آ گیا ون پوائنٹ زیرو ون تو یہ آپ کے پاس شارٹ کٹ میتھڈ کہ جس میں آپ فائیو تھاؤزینڈ کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں ون پوائنٹ زیرو تھری سے اگر کیلکولیٹر پہ کریں فائیو تھاؤزینڈ پھر ملٹی پلائی کیا جائے ملٹیپلیکیشن سائن پھر ون پوائنٹ زیرو تھری اور انٹر اگر وہاں بھی کریں جو جو آپ آئے اس کو پھر ون پوائنٹ زیرو ٹو کے ساتھ ملٹیپلیکیشن سائن اگلی ویلیو نکل آئے گی پھر اگلی ویلیو تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے ہوگا اب اس کو بھی دو تین سلائڈس پہ میں نے شو کیا ہے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے سیلری ایئر ون ہم نے رو تھرٹی فائیو میں انٹر کی کالم سی تھرٹی فائیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فائیو تھاؤزینڈ کی ویلو لکھی ہے اور کالم ڈی میں نے یونٹ لکھا ہے کہ تاکہ سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا روپیز لکھا ہے وہاں پہ یعنی فائیو تھاؤزینڈ روپیز پھر انفارمیشن دی ہے کہ انکریز ایئر ون جو ہے وہ تھری پرسینٹ ہے یہاں چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ جب آپ اس قسم کی کیلکولیشنس کریں اور ورک شیٹس بنائیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا بیسس انٹر کیا جائے یعنی بیسس کا کیا مطلب ہے کہ بنیاد کیا ہے مثلا بیسس سیلری انکریز کیلکولیٹ کرنے کا کیا ہے percent increase in year one یعنی ایئر ون کی جو end of the year one جو کیلکولیشن ہوگی اس میں بیسس ہے increase of salary in year one تو ہم انٹر کریں گے یہ پیرامیٹر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیرامیٹر ہے فار انکریز آف سیلری تو علیحدہ رو میں اس کو لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ ہمارا بیسس کیا ہے اچھا ایک اور بھی یہاں پوائنٹ ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بیسس لکھا تھری پرسینٹ بعد میں آپ یہ ورک شیٹ اگلے سال آپ نے رینیگوشیٹ کر لیا یا آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو آفر ہے کہ تھری پرسینٹ اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں تھری تو بہت کم ہے فور پرسینٹ ہونا چاہیے فائیو ہونا چاہیے تو آپ ایک اس ورک شیٹ پہ تھری پرسینٹ علیحدہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں فور پرسینٹ کی ویلو تین کی بجائے ایڈ کر کے دیکھ سکیں ریزلٹ کیا ہے فائیو ایڈ کر کے دیکھ سکیں تو بیسس آف کیلکولیشن کو ہمیشہ ورک شیٹ میں ایڈ کرنا چاہیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے تو اس ورک شیٹ میں ہم نے اس لیے تھری پرسینٹ کو شو کیا کہ یہ بیسس ہے تو آئیے فردر کیلکولیشن دیکھتے ہیں کیا ہے سیلری یہ ٹو کا فارمولا لکھ رہے ہیں اکول سائن پھر یہاں بھی راؤنڈ آف میں چاہ رہا ہوں کہ ویلو ہو جائے تو راؤنڈ کا جو فنکشن ہے یہ ایکسٹینڈیڈ فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل میں راؤنڈ پھر بریکٹ پھر جو سیلری ان ایئر ون ہے وہ بیس ہے اس پہ ہم نے کیلکولیشن کو بیس کرنا ہے تو اس کو میں نے پک کیا ماؤ سے جا کے سلیکٹ کیا آپ ریکٹینگل دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے بلو ریکٹینگل اور سی تھرٹی فائیو آپ کو رو 37 میں فارمولے میں نظر آ رہا ہے as I selected C 35 five cell تو فورن وہاں سی تھرٹی لکھا گیا پھر میں نے اس میں ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا پھر ملٹیپلیکیشن فیکٹر اس کو علیحدہ شو کیا ہے بریکٹ سے اور اس میں اس لیے کیا ہے کہ بعد میں جب کیلکولیشن چیک ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے تو آپ جب بھی اس قسم کے ملٹیپلیکیشن فیکٹرز نکالیں تو یہ بریکٹس میں ہی اپنی ویلیوز کو رکھیں تو یہاں میں نے شروع کیا بریکٹ سے پھر ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا بیسس چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ون پلس پرسینٹ جو بھی ویلیو ہے ڈیوائڈیڈ بائی ون ہنڈریڈ تو ایسے ہی ہم کر رہے ہیں ون پلس ہم نے پھر سلیکٹ کیا سی تھرٹی سکس کو وچ از وہ تھری تو وہاں سی تھرٹی سکس لکھا گیا پھر ہم نے ڈویژن کا سائن انٹر کیا اینڈ دین ون ہنڈریڈ اور یہاں پہ بریکٹ کو کلوز کیا پھر یہ سیمی کولن یہ بعض سافٹ ویئر میں ورژنس میں کومے کے طور پہ بھی آتا ہے آپ کی مشین پہ شاید یہ کوما ہو تو اس کے بعد زیرو لکھا ہے کہ میں کوئی ڈیسیمل نہیں چاہتا اور بریکٹ کو میں نے یہاں پہ کلوز کر دیا تو یہ پہلا formula salary year two calculate کرنے کا یہاں پہ انٹر ہو گیا جب میں انٹر کی کی دبائی میں نے تو میرے سامنے یہ انکریز ان ایئر ون کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ سیلری ایئر ٹو آ گئی پانچ ہزار ایک سو پچاس اس کے پیچھے وہ فارمولا جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں پھر ہم نے انکریز ان ایئر ٹو یہاں پہ ایڈ کیا ٹو پرسینٹ پھر ہم نے سیلری ایئر تھری کیلکولیٹ کی ہے اچھا یہ کیلکولیشن کیسے ہو گئی کہ سیلری ایئر ٹو کی جو ویلو تھی فائیو ون فائیو زیرو اس سیل کو میں نے جا کے سلیکٹ کیا پھر اس کو میں نے کاپی کیا اور سیل ڈی تھرٹی نائن میں آ کے میں نے اس کو پیسٹ کیا تو اس اس سے یہ ہوا کہ وہ فارمولا جو سیلری ایئر ٹو کا تھا وہ یہاں پہ انٹر ہو گیا اب اگر میں کچھ نہ کروں تو ریمبر کہ اس فارمولے میں انکریز تھری پرسینٹ تھی لیکن یہاں پہ ایئر ٹو میں ہماری انکریز ٹو پرسینٹ ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس فارمولے میں تھری کی جگہ جہاں پہ تھری کی فگر لکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے ٹو میں کنورٹ کر دیا اور وہ کیسے کیا کہ ہم نے سیل سی تھرٹی ایٹ کو سلیکٹ کیا تو آٹومیٹکلی ہمارا ریفرنس فارمولے میں ٹھیک ہو گیا پھر انٹر کیا تو انٹر کرنے کے بعد salary in year three five thousand two hundred fifty three یہ ویلو ہمارے سامنے آ گئی اب اگلا پارٹ کیلکولیشن کا کہ انکریز ان ایئر تھری ہم شو کر رہے ہیں رو فورٹی میں ون پرسینٹ اس کے بعد salary end of year three یہ فارمولے نے اس کو چھپایا ہوا ہے salary end of year three وہ کیا ہے اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے اور یہ فارمولا بھی اسی طرح سے ہم نے اس کو پک کیا ہے کہ یہ salary end of year four چونکہ سیلری ایئر تھری کر چکے ہیں salary end of year four ہے تو اس کو بیسکلی پھر کاپی کر رہے ہیں سیلری ایئر تھری جو سیل سی تھرٹی نائن میں ویلو ہے اس کو کاپی کر کے تو یہاں ہم نے سی فورٹی ون میں پیسٹ کر دیا اور پھر جو پرانا ریفرنس تھا سی تھرٹی ایٹ والا اس کو سلیکٹ کر کے تو انکریز ان ایئر تھری کی جو ویلو آپ کو نظر آ رہی ہے سی فورٹی میں اس کو کلک کیا اور وہاں پہ ویلو سی فورٹی اینٹر ہو گئی اب فارمولا تو آپ کاپی کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے صرف یہ ریفرنس کریکٹ کرنا تھا کے بجائے اس کے کہ وہ سی تھرٹی ایٹ کی ویلو وہاں پہ ہو یعنی ٹو پرسینٹ تو آپ نے سی فورٹی کی ویلو یہاں پہ جو ون پرسینٹ ہے وہ یہاں پہ ریپلیس کر دی تو جب آپ اس کو انٹر کی کی دبائیں گے تو وہ ویلو فائنل ویلو آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ جو چینج آف ویلو ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے اب تک دیکھا تو میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ ماؤس کو استعمال کرو کیونکہ آسان ہے کہ ماؤس کو سیل پہ لے کے گئے کلک کیا اور ویلیو ڈائریکٹلی آ گئی لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں سر میں تو انٹر کروں گا تو you can do that also کو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے وہ ماؤس سے ہی کلک کرنا ہے سیل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ اس سیل کا نمبر لکھ سکتے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو چینجز کی جاتی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ جو ویلیو چینج کرنی ہے ماؤس کو وہاں پہ لے جا کے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے اور کی بورڈ سے جو نئی ویلیو ہے اس کو انٹر کیا جائے یعنی نئے سیل کا ریفرنس پلیز نوٹ اس میں ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ سارے ریفرنس ہیں تو ایکچوئل ویلو انٹر نہیں کرنی یعنی آپ نے سیل ریفرنس ہی فارمولے میں ہمیشہ سیل ریفرنس آتا اور اسی کو آپ نے انٹر کرنا تو آئیے دیکھیں کہ اب فائنل ہماری کیلکولیشن کی شکل کیا بنتی ہے یہ اب آپ کے سامنے آ گیا salary in year one two and three یعنی اینڈ پہ سیلری کیا ہوگی پانچ ہزار روپی سے ہم شروع ہوئے یہ ہم نے ویلیو انٹر کی انکریز ایئر ون ہم نے تھری کی ویلیو انٹر کی پھر اپنی یادداشت کے لیے پرسینٹ انٹر کیا ہے اور اوپر والے سیل میں روپیز لکھا تھا پھر سیلری ایئر ٹو لکھا ہے پہلے پھر سی کالم میں جا کے تو فارمولا لکھا تھا اور اس فارمولے میں ایکول سائن کے بعد وہ فائیو تھاؤزینڈ والا سیل اس کو پک کیا تھا پھر ملٹیپلیکیشن سائن پھر آگے وہ multiplication factor I explain to you کہ one plus percent divided by hundred with in brackets اس کو لکھا تھا اور پھر وہ ملٹیپلیکیشن جب اس کو انٹر آپ نے کیا تو یہ value five thousand one hundred fifty یہ سیلری ان ایئر ٹو ہے in fact at the end of year one لکھا ایسے ایل ایئر ٹو یعنی جب ایئر ون ختم ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر ٹو میں یہ سیلری ہوگی پھر انکریز شو کی ہوئی ہے ٹو پرسینٹ پھر اگلا ہم نے وہ فارمولا وہ جو five thousand one hundred fifty والا تھا اس کو نیچے کاپی کیا تھا اور سیل ریفرنس ہم نے صرف چینج کیا تھا کہ ٹو پرسینٹ جس سیل میں ہے اس کا ریفرنس فارمولے میں آ جائے پھر ہم نے انٹر کیا پھر نیکسٹ لائن میں اگین انکریز پرسینٹ میں انٹر کی تھی پھر اگلی لائن میں اینڈ آف دا ایئر جو ہے سیلری ایئر تھری کا یہاں پہ وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے یہاں وہ تھری نہیں لکھا but it's understood it's end of year three تو آپ جو اوپر فارمولا لکھ چکے ہیں سیلری ایئر تھری والا اسی کو آپ نے نیچے کاپی کیا اور صرف reference of increase in year three وہ سیل ریفرنس آپ نے چینج کیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی ورک شیٹ آپ نے بنا لی جس میں ہر سال کی جو سیلری کی کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات دوبارہ کہ اس ورک شیٹ کو نیگوشیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اکثر کمپنیاں جب نیگوشیٹ کرتی ہیں تو وہ نیگوشیٹروں نے اپنی ورک شیٹیں بنائی ہوتی ہیں یونین والوں نے اپنی ورک شیٹیں بنائی ہوئی ہیں اور کمپنی کا جو سٹاف ہے جو نیگوشیٹرس ہیں انہوں نے اپنی ورک شیٹیں بنائی ہوئی ہوتی ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آفس میں جا کے تو اپنی ورک شیٹ میں جو آفرس ہوتی ہیں کہ پرسنٹ اتنا ہونا چاہیے تو اس کے ارد گرد وہ مختلف سیناریو اسٹڈیز کرتے ہیں کو فائیو پرسینٹ کو تھری پرسینٹ کو four and half percent three and half percent وہ ساری پرسنٹیجز دیکھ کے تو ایکچول جو ویلیو سیلری انکریز کی نکلتی ہے اس کو جج کرتے ہیں کہ whether it will be acceptable for our employees اور ناٹ ہمارے ممبر یونین والا ایسے سوچے گا کہ ہمارے ممبر اس سیلری انکریز کو اس پرسنٹ انکریز کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں اور کمپنی کا سٹاف آبویسلی یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری مینجمنٹ اس نیگوشیشن کو ایکسپٹ کرے گی یا نہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میتھڈس موسٹ ایلیمنٹری میتھڈس اور فریکشنز پرسنٹیجز کا استعمال مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کمبائن کر کے جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پروفیشنل ٹول آ جائے گا جو آپ کی نیگوشیشن میں بہت آپ کو ہیلپ کرے گا تو آئیے آپ دیکھیں اگلی سلائیڈ کیا ہے اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے investment for a period of four years یہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے کہ rates of return for each year are four percent eight percent minus ten percent and nine percent respectively if you invested rupees one hundred thousand at the beginning of the term how much will you have at the end of the last year اس پہ تھوڑی سی ذرا بات چیت کریں بہت ہی فیملیئر پرابلم کہ والد صاحب کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے جمع ہو گئے ہیں آمدنی کھیتوں سے آ گئی ہے فصل اچھی ہوئی ہے ایکسٹرا پیسے اویلیبل ہیں یا انہوں نے وہ جو شیئر بیچے تھے وہ ایک دم جن کی قیمت بڑھ گئی تھی تو وہاں سے وہ ایک لاکھ روپیہ ایکسٹرا اویلیبل ہو گیا اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس ایک لاکھ کو شیئرس میں تو میں نہیں انویسٹ کرنا چاہتا میں کوئی اور کس اسکیم میں انویسٹ کروں تو انہیں دوست روز بتاتے ہیں کہ وہ ڈیفینس سیونگ یا فلانی اسکیم کئی اسکیمیں ہیں ان اسکیموں میں آپ کیوں نہیں انویسٹ کرتے یہ بڑا سیف انویسٹمنٹس ہیں تو ان کا یہ پرابلم ہے کہ کئی سیونگ اسکیمس ہیں بینکوں کی اپنی نیشنل سیونگس کی اپنی کس میں انویسٹ کریں اس میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں چونکہ یہ ابھی میتھڈ جو میتھڈ ہم نے سیکھے ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر یہ مائکروسافٹ ایکسل میں پھر یہ ورک شیٹ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ان کو آپ سکھا دیں تو وہ تو بڑے مزے سے اس قسم کی سناریو اسٹڈیز کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو آئیے دیکھیں کہ یہ نیچر آف پرابلم ہے کیا کہ ایک انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ آپ کے پاس چوائسیز ہیں اسکیم اے اس میں گورمنٹ کی اسکیم ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایکس ون پرسینٹ پہلے سال میں وہ آپ کو انٹرسٹ دے رہے ہیں ایکس ٹو دوسرے سال میں ایکس تھری تیسرے سال میں ایکس فور چوتھے سال میں تو اب آپ نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ at the end of the period چار سال بعد میرے پاس کیا رقم ہوگی this is a small investment problem اب آپ ایک دوسرا اسی ٹائپ کا پرابلم اس کو دیکھیں کہ آپ نے چار سال پہلے کچھ اماؤنٹ انویسٹ کی تھی جو اس سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کیا تھا کو فکس ریٹ آف انٹرسٹ تو تھا نہیں وہ ایک دوست کے کہنے پہ کچھ شیئر خرید لیے تھے تو پہلے دو سال تو اچھا رہا لیکن درمیان میں پتہ لگا کہ تیسرا سال تو بڑا نقصان ہوا اور بجائے فائدے کے وہ تو نقصان میں چلا گیا معاملہ تو لاس ان تھرڈ ایئر اور پھر چوتھے سال میں جا کے دوبارہ منافع ہوا ہے اب چار سال مکمل ہو گئے ہیں اب والد صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو فضول کام تھا اسے تو ختم کرنا چاہیے پیسے دوست کے پاس ہیں حساب بھی کرنا ہے کتنے پیسے بن گئے کتنے پیسے میں نے لینے ہیں تو آئیے اس کیلکولیشن کو دیکھیں کہ یہ حساب کیسے ہوگا یہ میں نے مینولی شو نہیں کیا ڈائریکٹلی ایک ورک شیٹ بنائی ہے اور یہ ورک شیٹ ہے investment at the end of four years یہ بڑی یوزفل ورک شیٹ ہے پہلے آپ دیکھیں کہ رو فورٹی سکس میں investment year one one hundred thousand ہم نے انٹر کیا ہے کالم سی میں اور سات یونٹ لکھا ہے rupees increase in year one تھا فور پرسینٹ تو ہم اس کو اس کی calculation value in year two کے طور پہ کر رہے ہیں وہ فارمولا یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ورک شیٹ کو مکمل کر کے پھر میں نے اس سیل کو سلیکٹ کیا تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس فارمولے کو کیسے لکھا گیا آپ کو ویلیوز نیچے نظر آ رہی ہیں جو میں نے انٹر کی ہوئی ہیں تو میں آپ کو یہ ٹو کا فارمولا دکھا رہا ہوں وہ فارمولا کیا ہے ایکول سائن پھر میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں میں ڈیسیمل نہیں چاہتا تو آپ دیکھیں کہ راؤنڈ یہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے اور آخری جو بریکٹ ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ زیرو ہے جس کا مطلب ہے کہ نو ڈیسیملس ہول نمبر چاہیے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انٹر کریں تو رزلٹ کیا آیا اس سلائڈ پہ اب آپ نے دیکھا کہ year four end of year four one hundred ten one eighty six آپ کو نظر آ رہی ہے ہر جگہ پہ جہاں ویلیو کا ذکر ہے value in year two value in year three value in year four تو وہاں پہ سملر فارمولے لگائے گئے ہیں اور وہ فارمولے کاپی کر دیے گئے ہیں اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یہ سارے کانسیپٹ اسٹڈی کیے پرسنٹ چینج کیا ہوتا ہے پرسنٹ کو استعمال کر کے ہم اس قسم کی چینجز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں خاص طور پہ انویسٹمنٹس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹس کو کیسے چوز کر سکتے ہیں کون سی اپرچونیٹیز ہیں اگلے لیکچر میں ہم انہیں کانسیپٹس کو آگے لے جائیں گے اگلا لیکچر ہمارا ماڈیول ون کا آخری لیکچر ہوگا اور اس میں ہم جتنے بھی جو بھی میتھمیٹیکل کانسیپٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ تھا آج کا لیکچر آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے ورک شیٹس کے ساتھ کام کرتے رہیے محنت کرتے رہیے السلام علیکم خدا حافظ